قال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم من منصامہ رمضان ایمان و احتسابن غرما تقدم من ضمبی اور کما قال السلاۃ والسلام اس حدیث کا ترجمہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاء فرمایا جوش رمضان میں ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے یہ عام حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری حدیثیں جو رمضان کے متعلق ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان کا روزہ کیسا ہونا چاہیے روزے کے کیا فرائض کیا واجبات کیا مقروحات اور اس کے اندر کون سی چیزیں محرمات میں سے ہیں غیبت کرنا یوں تو حرام ہے ہی ہے لیکن رمضان شریف میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے اس بنا پر فضولیات اور یعنی باتوں سے بچنا ضروری ہے اس وقت ایک حدیث میرے ذہن میں آئی ابھی جس کو میں اکثر خان کنتھاریا میں سنایا کرتا ہوں جمعہ کے دن خیال ہوا کہ یہاں بھی سنا دوں کیونکہ حدیث طویل ہے فرا پر بھولنے کا بھی اندیشہ ہے تو میں نے کتاب لے لیا کافی کاپی اور اسی سے سناتا ہوں اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ ان کا ابن جرا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قل يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال ان جبريل ارض علی فقال کال بود من ادرك رمضان فلم له مغفرت کی بات ہے یہاں عدم مغفرت کی بات ہے اور رمضان ہی کی بات ہے دونوں کو ملوز رکھنا چاہیے کس چیز سے مغفرت ہوتی ہے رمضان میں اور چیز سے چیز سے مغفرت نہیں ہوتی اس کو بھی سمجھنا چاہیے کب دوا یہ فائدہ کرے گی کب نہیں کرے گی دونوں کو ملوز ہونا چاہیے کل تو آمین فلما رقیت ثانیہ کال پود من ذکر تند ہو فلم جو علیہ فلما رقیت ثانیہ کال پود من ذکر تند ہو فلم جو علیہ کل تو آمین فلما رقیت تو ثالثہ کال پود امن ادرکہ باہر او اور فلم یدخلان قلت آمین رواہ رواج حضرت کعب ابن عجرہ سے روایت ہے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ حدیثیں پڑھاتے ہیں جتنی حدیثیں پڑھاتے ہیں سب میں حضور پر دھرود سلاد آتا ہے کتنی بڑی سعادت کی بات لکھنے والے کے لیے جو مضامین لکھتے ہیں حدیث قرآن پر ان کے لیے بھی کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کا نام آتا ہے تعالیٰ لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے صلی اللہ یہ معمولی نعمت ہے معمولی دولت ہے علم دین کی کوئی نعمت نہیں ہوتی یہ اس سے بڑھ کے کون سی نعمت ہو سکتی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا لوگوں سے کہا ممبر کے قریب آ جاؤ حضور نے فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ فلم مرتقا درجن پر جب کہ ایک درجے پہ کھڑے جینے پر ایک زینے پر چڑھے کہا آمین پر جب کہ دوسرے درجے پہ چڑھے تو فرمایا آمین جب تیسری سیڑھی پر تیسرے درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین پر جبکہ اترے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ نے آج کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسی بات کہی جو پہلے کبھی کرتے ہی نہیں تھے ہم نے ایسی باتیں سنے ہی نہیں تھی سیڑھی پر پہلے آمین دوسری آمین تیسری آمین معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تیسرے زینے پر چڑھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے پھر اسی پر بیٹھ بھی آتے تھے ہم لوگ کا عموماً معمول دوسرے زینے پر ہے یہ بات ابھی ذہن میں آئی کسی نے ابھی آپ نے کسی نے کچھ تیسرے چوتھے کہا تھا آپ نے شاید کسی نے بتایا تھا تیسرا چوتھا میں نے کہا کیا یہ تیسرے چوتھا لگائے ہوئے ہیں لیکن ابھی اس کا مجھے فائدہ ذہن میں آیا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے زینے پر چڑھتے تھے تب تو آمین کہا اب اس کے لیے چوتھا زینہ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے تیسرے بچہ کے اسی پہ بیٹھ جائے گا جو درمیان میں بیٹھتے ہیں تو تیسرے پہ جا کے بیٹھ جائے گا وہاں دوسرے پر پیر رکھ لے گا خطبہ کس پر دے گا تیسرے پر یہ مستحب ہے واجب فرض نہیں ہے لیکن ایک نقطے کے طور پر میں نے بیان کیا مولانا وغیرہ پہلے جانتے رہوں گے مجھے تو بربس سب چیزیں کچھ معلوم ہوتی رہتی ہیں اللہ کی طرف سے بہرحال کہتے ہیں فلم کل نیا رسول اللہ کہتے ہیں کال آمین فلم نظر کل یا رسول اللہ لقد سمینا من کل یوم شہن ما کنہ نہ قال ان جبریل ارض علی ارض علی کہا جبریل آئے میرے پاس تشریف لائے حضرت جبریل اور فرمایا کہ بہت بعید ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں کی گئی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے بہت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے پہلے زینے پہ یہ بات گئی تو میں نے کہا آمین دعا بد دعا کی جبری اسلام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا گویا کہ حضور کی دعا بھی ہو گئی جس نے رمضان کو پایا مغفرت نہیں کرایا اسی ہی کے لیے سب کچھ ہم دوڑ دھو اسی مغفرت کے لیے آدم علیہ السلام روتے رہے دریا بہ گئے ربنا ظلم و تخفیل و اسی نہ ہی کے لیے سب مغفرت کا کرشمہ ہے ابھی مولانا سناتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ستر مرتبہ یا سو مرتبہ استغفار فرماتے تھے استغفار کا مطلب صرف زبان تھوڑے نا استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ لیا سوچئے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے دل میں دعا کیجئے دل میں درخواست کیجئے اے اللہ یہ نہیں کہ کسی بزرگ نے فرمایا استغفر اللہ بتاتے مناظر مقبول لوگ پڑھتے ہیں اسے سے کیا ہوتا ہے پڑھو دل سے پڑھو لفظ بھی رہے اور دل لگا کے پڑھو کہ کیا تم پڑھ رہے ہو دعاؤں کو ذرا سمجھ کے پڑھو نماز میں تو چل جائے گا بے سمجھے نماز میں تو بلا سمجھے چل جائے گا لیکن دعا میں یہ بات نہیں چلے گی بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں گجرات میں وہی لمبی نہ وہ سمجھے نہ مقتدی سمجھیں خوب دور دور پڑھتا ہے وہ بھی نہیں سمجھتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں پانچ ہی پڑھ رہے ہیں کہ دعا پڑھ رہے ہیں امام بھی نہیں پڑھتا وہ بھی یاد کیے رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے مجھے کچھ نہیں دعا پڑھو دعا کی طرح مختصر کرو حضور نے دعا کیا اللہ انت السلام سلام امر کے سلام تبارک ترب بناؤ تعالی اطبت اتنی دعا کیا اسی میں سب کچھ ہے دل سے کرو اس کو موقع دو لوگوں کو دعا کرنے کی مختصر دعا کرنے کی موقع دو تم نے زور زور سے شروع کر دیا مسبوقین کو الگ خدر واقع ہو رہا ہے نہ وہ اپنی دعا کر اس کو دعا کرنا اپنے لڑکی کے رشتے کے متعلق ہمیں جیسا آدمی ہے بیماری کے متعلق ابھی آ آ رہا ہے ایمر آئی ہڈیوں میں ہے اثر ہے تو کہ کچھ نہیں میں تو وہاں لیٹا ہوا تھا ایسا معلوم ہوتا قبر میں لیٹا ہوا ہوں ارے ارے سنیے لیکن کہا جا رہا ہے نم کناؤ مترو عروس جیسے دلہن سوتی ویسے سوئے رہو کوئی تو پڑا سر نہیں مجھے نیند آنے لگی تبھی وہ کیا میں نے اتنا اہمیت ہوتی ہے اس کی آر آئی کی اہمیت ہوتی ہے اب کیا انہوں نے اب مجھے تھا کہ اللہ لوگ کہتے تھے بیچ میں قبر میں لیکن قبر بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک قبر وہ ہے جس کے لیے دوزہ کا راستہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے قبر قبر ہے اس کے لیے کیا ہے من النار اور ایک قبر وہ ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے نم کموت لوس دلہن کی طرف سو مجھے یہی یاد آ رہا تھا کہ اس وقت میں دلہن کی طرف سویا ہوں یہ ابھی ڈاکٹر آئے گا کہاں نکلیے تو نکل آؤں گا اللہ کا شکر ہے کوئی ایک تھا لوگوں کو کچھ بھی نہیں ابھی آ رہا ہوں وہیں سے تو آ رہا ہوں نہیں ہاں، دوستوں بزرگوں بہت بڑی بات ہے نعمت ہے یہ دعائیں ہیں دل سے کرو کسی کو ضرورت ہے رشتے کی کسی کو ضرورت ہے صحت کی کسی کو ضرورت ہے مقدمے بازی کی فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے ہاں؟ اور فرض نماز کے بعد دعا ہوتی نہیں امام سمجھتا ہے نا تم سمجھتے پورا میں نے گجرات میں کہا کہ نہیں پوچھیے اس پر پوری محنت کیا میں نے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا پوری محنت کیا ہے بہت سے لوگوں ناگوار ہوا میں نے ہوا کرے میں دعا کو دیکھوں گی تم کو دیکھوں میرے دوستو بزرگوں یہ سب حقائق ہیں اس سے ہم لوگ دور ہو رہے ہیں حقائق باطنی حقائق ہیں یہ جس سے قریب کرنے کے لیے یہ سب خانقاہیں ہوتی ہیں جو اصلاحات ہوتی ہیں تاکہ لوگ حقیقت سے دور نہ ہونے پائے بہرحال یہ ہے مغفرت ہے ادرک رمضان فلم یغفر لہو بعید ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں کی جائے یعنی ایسے اعمال نہیں کیا جس سے مغفرت ہو جائے ایسے اعمال برے کیے جس سے مفرت نہیں ہوئی یہی مطلب ہے دوسری درج کہتے ہیں دوسرے درجے پہ چاہا ہے تو کہا بودھ من ذکر ان فل فلم یوسل دور ہو رحمت سے وہ شخص آپ کا ذکر اس کے سامنے ہوا اس نے درشی نہیں پڑھا یہ بھی رحمت سے دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آوے درشریف پڑھنا چاہیے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا تو فرض آئے نا ایک مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور ہر مرتبہ پڑھنا مصحب ہے مسئلہ دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درشریف پڑھنے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے یہ رمضان جو ملا قرآن ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفید میں اسی طرح جمعہ جو ملا حضور کے تحفید میں کوئی کسی نے سنیچر کو لے لیا یہودیوں نے اس دن خیر الایام کو سنیچر کو لے لیا ہے خیر العوام یہودیوں نے یعنی یہودیوں نے سنیچر کو لیا ہے اور عیسائیوں نے اتوار کو لیا ہے اور یہ دن چھوٹا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا تو یہ بھی یہ دن بھی جو ہم کو ملا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا ہے اسی بنا پر دلائل الخراج جو شریف کی کتاب ہے اس میں دو منزل جمعہ کے دن پڑھنا ہے منزل ضرور شریف کی دو منزل پڑھنا ہے جمعہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت ہونی چاہیے تمام علماء و مشاعر لکھتے ہیں ہیں کہ درود شریف الحمدللہ میں درود شریف پڑھتا رہا اس میں قبر میں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں قبر میں درود شریف پڑھتا رہا یا اللہ فسہل یا الہی کل صابن بحرمت سید الابرار سہل آسان فرما دے میرے دوست دوسری بات درود شریف کل تو آمین بس جا کے میں تیسرے پہ چڑھا تیسری زین تیسرے زینے پر کہا بہت امن ادرکا بوائے کہا دور ہو اللہ کی رحمت سے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا کتنی بڑی سوچنے کی بات ہے اس زمانے میں جوانوں کو سننے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے سب کر رہے ہو دوڑ رہے ہو افطار ہو یہ اور اسی میں نافرمانی کر رہے ہو اس دوڑنے میں بھی نافرمانی تراوی میں بھی نافرمانی میرے دوست جو لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نہیں رکھتے لیکن جو لوگ رکھتا ہے ان کو بھی ان چیزوں کا خیال نہیں کہتے ہیں بعید ہو وہ شخص اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے ایک پایا ایک کو پایا ماں کو یا باپ کو بس نہیں داخل کیا ان دونوں نے جنت میں اس کو ماں باپ کو خوش نہیں کیا جس کی بنا پر انہوں نے دعا نہیں کیا نہیں داخل کرنے کا مطلب یہی تو ہے کہ ماں باپ راضی ہوں گے دعا نہ بھی کریں اللہ تو جانتا ہے کہ راضی کیا ماں باپ کو اگر وہ دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے لیکن ماں باپ کی حیثیت اب نہیں ہے بیوی بچوں دوستوں کی عزت حدیثوں میں آتا ہے لواقی زمانے میں احباب کی زیادہ قدر ہوگی نسبت والدین کے احباب دوستوں کی زیادہ قدر ہوگی دوستوں کے لیے بیٹھے ہیں باپ کچھ کر رہا ہے کہہ رہا ہے کچھ پرواہ نہیں اس میں نہ دوستوں یہ تینوں حدیث ہیں تینوں باتیں ایسی ہیں جو قابل غور سب کے لیے بعید وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے کی حالت میں پایا معذوری کے حال میں پایا ان لوگوں دونوں نے یا ایک نے اس کو جنت میں نہیں داخل کیا کتنی بڑی بات ہے میں نے کہا آمین تینوں میں آمین کہا حضور نے جب اسلام نے بد دعا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا آمین کا مطلب کیا ہے قبول یا اللہ اس تجب اللہ اس دعا کو قبول فرمائیے کتنے ڈرنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے جن کے والدین نہیں ہیں ان کو کثرت سے ایسال ثواب کرنا چاہیے کہ اگر یہاں سے وفات پا گئے تو وہاں وہ رادی ہو جائے کیونکہ وہ تم سے زیادہ اس وقت محتاج ہے ڈوبتے ہوئے کوئی تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے سبحان اللہ پڑھ کے تم عیشال ثواب کرو گے اس کا ثواب ملے گا اس بنا پر دوستو تینوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ رمضان کو اس طرح رکھو روزے کو اس طرح رکھو کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے دو فرحت ہے ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے بعد اور افطار کے بعد رحمتان دو دو خوشی مسرت ہے اللہ کے رضا خوشنودی کہ ہم نے ایک روزہ رکھا اللہ کے فریضے کو ادا کیا عین مظاہرہ ہے عین مظاہرہ ہے ابدیت کا روزے میں بھوک لگی ہوئی ہے پیاس ہے کھانا رکھا ہوا ہے پانی رکھا ہوا ہے شربت رکھا ہوا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے اور اس حکم میں معذرین کا انتظار کرتا ہے <coughs> ہمارے ہاں لاؤڈ اسپیکر کل فیل تھا ارے آر ایس بجے سے دیکھ لیا کریں لوگ بھائی سلاد پہنچ گیا ہم لوگ بیٹھے ہوئے ابھی افطار کے انتظار میں تو کہیں دوسرے سے ادان اذان کی آواز آنے لگی تو ہم لوگوں نے کیا یہ تو مظاہری انتصال امر کا مظاہرہ ہے اللہ کے حکم کے تعمیل کا مظاہرہ ہے معلوم ہے کہ وقت ہو گیا ہے ادان آ رہی ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ اس کو کھائیں کیونکہ ہماری مسجد میں نہیں ہوا اور ہمارے مولانا محمد احمد صاحب روزہ رکھتے بہت دور ہے درمیان میں پڑھتا ہوں ان کا قیام گاہ قیام گاہ اور ہماری ہمارا مدرسہ بیت المعارف میں ہے ہم ہاں، مدرسہ بیت المعارف ہمارا تو فرماتے کتنی اذان کی آواز آتی تھی کہو بھائی بھائی دیکھو بیت المعارف سے اذان آ رہی ہے کہ نہیں بیت المعارف مسجد کے اب یہ بھی ایک بات تھی مولانا کہ وہی مسجد ادھر ادھر کی لیکن اتنا الحمد للہ علیہ سانی اتنا میرے اوپر اطمینان تو میرے مدرسے پہ اطمینان میری اذان پر بھی اعتماد کہ بیت المعارف سے جو اذان ہوگی وہ ٹھیک ہوگی اس بنا پر نہیں افطار کرتے جو رہیں جان سکتے ہیں کچھ لوگوں کے بھی کہتے نہیں جب تک بیت المعارف کے اذان ہوتے ہیں دور ہے آوے نہ آوے لیکن منتظر رہتے تھے اس بنا پر یہ امتصال امر تعمیل امر ہے یہ اس بنا پر میں دوست رمضان میں صحیح مظاہرہ ہے ابدیت کا اور بندگی کا مظاہرہ کھانا پینا سب موجود ہے لیکن نہیں کھا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں ہوا اللہ کے حکم سے ہم کھانے سے رکے اللہ کے حکم ہی سے ہم کھولیں گے جب حکم ہو گیا مؤذن نے کہا یعنی کھولو مؤذن کہتا ہے اللہ میاں تھوڑے لیکن اللہ کی طرف سے آتا ہے بہرحال دوستوں بزرگوں یہ حدیث میں عموماً کنتھاریہ میں سناتا ہوں آپ کو یاد ہوگا ایک رمضان میں ضرور سناتا ہوں اور اہمیت کے سناتا ہوں اور عموماً اخیر میں سناتے ہیں جبکہ جوان بہت رہتے ہیں پورے پورا بہت خطرہ بڑا مجمع رہتا ہے اللہ ہو یہاں بھی مجھے یاد آیا کہ یہاں بھی میں سنا دوں تاکہ ضروری ہے میں بھی متنبع ہو جاؤں رمضان آیا ہے روزہ رکھ رہے ہو تراوی پڑھ رہے ہو محنت مشقت ایسا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ مغفرت فرما دیں ماں باپ جس کے ہوں اس کی تعمیل حکم اس کی اطاعت اس کی فرما بداری کو جان سے بھی زیادہ سمجھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت یہ تمام نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں اس بنا پر کثرت سے ان پر درود شریف کا ورد ہونا چاہیے جمعہ کے دن رمضان کے دن اور دنوں میں جتنا درود شریف کا سر اتنی حضور کی قربت ہوگی اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوگا وہ اللہ سے بھی قریب ہوگا وہ آخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین